فضائل امہات المؤمنین کا تذکرہ امبری آڈیو بک بائی مکتب اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے تعلیف مرکز البحوث و دراسات مبرت مبرۃ والاصحاب ترجمہ عبد الحمید اطہر انتصاب اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو چاہنے والوں کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم سورہ احزاب آیت نمبر نبی مومنین کے ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں پیش لفظ الحمد للہ وسلاۃ وسلم علی خاتم رسول اللہ و اہل ہی و صحب ہی ومن بالاہ الم الدین بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مقرر کردہ محبت اور ولایت کے حقوق کے مطابق اہل سنت والجماعت کے نزدیک احترام اور قدردانی حاصل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ وصیت کی ہے میں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت ان غالی افراد سے براعت کرتے ہیں جو بعض اہل بیت کے سلسلے میں افراد سے کام لیتے ہیں اور ان ناصبیوں سے بھی براعت کا اظہار کرتے ہیں جو ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں عام طور پر تمام مسلمان اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت عمومی طور پر پاکیزہ اہل بیت اور خصوصیت کے ساتھ امہات المؤمنین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دینے اور ان کی برائی کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں مبرت والاصحاب کو اس بات پر نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ اپنی ابتدائی مطبوعات میں یہ کتاب پیش کر رہی ہے تاکہ پاکیزہ اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ اجمعین کی وراثت کی نشر و اشاعت مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت کو راسک اور پیوست کرنے اور بعض مسلمانوں میں ان کے تعلق سے پھیلے ہوئے بعض تصورات کی اصلاح کے مقاصد کی تکمیل ہو چند صفحات پر مشتمل اس کتاب میں امہات المؤمنین ردوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے پھر قرآن کریم اور حدیث شریف سے ان کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں امہات المؤمنین کی تعریف اور توصیف میں بہت سی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے ازواج متحرات کا بلند مرتبہ اور اعلی مقام معلوم ہوتا ہے پھر اہل بیت کے ضمن میں ان کے فضائل کو عمومی طور پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح ان میں سے ہر ایک کے فضائل خصوصی طور بھی نقل کیے گئے ہیں اہم وقفہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم سورہ احزاب آیت نمبر 6 نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ازواج متحرات مومن کی مائیں ہیں والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بھائی مہاجرین اور انصار ہیں جو اس دعا میں مراد ہیں سورہ حشر آیت نمبر دس اے ہمارے پروردگار ہماری اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جو ازواج بتحرات میں سے کسی پر تعن و تشنی کرے گا تو ایمانی نصب سے دھکارا ہوا اور مردود ہے کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا تو ازواج متحرات پر الزام تراشی نہیں کرتا کیونکہ بیٹا اپنی ماں پر تعن و تشنی نہیں کرتا احترام عزت اور نصب پر فخر کرنے جیسے حقوق و واجبات میں اس ماں کا رشتہ حقیقی ماں کے رشتے کی طرح ہی ہے کیا ان عورتوں سے زیادہ باعزت اور شریف مائیں ہو سکتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب کیا بلکہ اللہ عز و جل نے ان کا انتخاب اپنے نبی کے لیے کیا چنانچہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا سورہ احزاب آیت نمبر 52 ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھا جائے مگر جو آپ کی باندھی ہو اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٍ على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا سورة الأحزاب آية نمبر سینتیس جب زيد کا اس سے جھی بھر گیا تو ہم نے اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دی تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جب ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ جی بھر جائے اور اللہ کا یہ حکم ہونے والا ہی تھا پوری دنیا کی عورتوں پر ازواج متحرات کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی احد من النساء سورہ احزاب آیت نمبر اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر ان کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا جس طرح ایک بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ نکاح اور شادی کرنے کو حرام قرار دیا ہے حالانکہ ان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا سورة الْأَحْزَابِ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی شادی کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس قول اور عمل سے تکلیف ہوتی ہے جس سے ازواج متحرات کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مؤمنین کو یہ حکم دیا کہ وہ امہات المؤمنین کو صرف پردے کے پیچھے سے ہی مخاطب کریں اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَلِكُمْ أَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ سورة الأحزاب آیت نمبر 53 اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاک رہنے کا ذریعہ ہے اور تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ پھر ان پر الزام تراشی کرنا ان کو گالی گلوچ دینا اور ان کو نامناسب اوصاف سے متصف کرنا کیسے جائز ہے اللہ تبارک و تعالی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے بعد فرماتا ہے يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابي بهن ذلك عدنا أن يؤرفنا فلا يوضين وكان الله غفورا رحيما سورة الأحزاب آیت نمبر 69 اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی صاحب زادیوں سے اور مومنین کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر سر سے نیچی کر لیں اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد فوراً اللہ عز و جل نے فرمایا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا سورة الاحزاب آیت نمبر ساٹھ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں اڑانے والے اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر یہ لوگ مدینہ میں آپ کے پاس بہت ہی کم رہنے پائیں گے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت زینب کی شادی آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ ہوئی تھی اسی سورہ میں آیت نمبر سینتیس میں اس کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کے بارے میں الٹی باتیں کرنے کو منافقین اور ان جیسے لوگوں کی عادت بتایا ہے اور مومنین کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ ان کی طرح نہ بنیں اللہ عز و جل نے اسی سورہ میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ اس شخص کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر سرداروں اور بااثر لوگوں کی باتوں میں آ کر ازواج متحرات پر الزام تراشی کرے اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے مر جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وعتنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا صادتنا وکبراءنا فعذلون السبیلا سورة الاحزاب آیت نمبر 66 سنسٹھ جس دن ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرنا اور ان کے سلسلے میں نامناسب باتیں کرنا کیا صحیح ہے یا بڑی ہی بری بات اور سخت منکر ہے سوچو تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے رہے ہو اچانک تم پیچھے مڑ گئے تو کیا دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھ رہے ہیں اور تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اور تمہارے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہوگا ازواج متحرات دنیا کی افضل ترین عورتیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کا احدم من النساء ان اتقیتن سورة الاحزاب آیت نمبر 32 اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو یعنی عورتوں میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو تم سے افضل ہو لیکن شرط تقوی اور خشیت الہی کی ہے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں تو کسی استثناء کے بغیر ہر زمانے کی عورتوں میں ان کی افضلیت ثابت ہے انبیاء و مسلین اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل نبی کی بیویوں کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ازواج متحرات کا تقوی نس قرآنی سے ثابت ہے کیونکہ تخیر کی آیتوں کے نزول کے بعد انہوں نے اللہ اس کے رسول اور آخرت کو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت پر ترجیح دی وہ آیات یہ ہیں یا کل ازواجی کا حیات دنیا و زینتہ فتح علینہ امت فتعالین امتعکن و اصر کنہ سوراہن و ان کن تن تردن اللہ و رسول و دار الآخرت فعن اللہ عد المحسنات من کن اجرن عظیمہ صورت الاحزاب آیت نمبر اٹھائیس تا انتیس اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ معلومتہ دیتا ہوں اور تم کو بہتر طریقے پر رخصت کرتا ہوں اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہتی ہو تو سن لو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے امہات المؤمنین نے اللہ اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دی اور دنیاوی زندگی اس کی زیب و زینت اور اس کے معلومات کو چھوڑ دیا یہ انتخاب سچا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان صادق اور تقوی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کے ساتھ سخت کوش زندگی پر صبر کرنے کی ترغیب دینے والی ہو اور یہ انتخاب اور ترجیح تقوی پر قائم ہے جو اللہ کی طرف سے قبول ہوا اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کو اکرام سے نوازا اللہ تعالی فرماتا ہے لا يحل لك النساء من من بعد ولا ان ان تبدل بهن ولو اعجبك حسنهن الاحزاب نمبر کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھا جائے مگر جو آپ کی باندھی ہو اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے یہ اکرام اور عزت دو جہتوں سے ہے جو مندرجہ ذیل ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ ازواج متحرات کے علاوہ دوسرے سے شادی کرنے سے منع فرمایا نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی کو اس غرض سے طلاق دینے سے منع فرمایا کہ اس کے بدلے کسی دوسری سے شادی کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہمیش بیویاں رہیں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اسی وجہ سے مومنین کو ازواج متحرات سے شادی کرنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا سورة الاحزاب آیت نمبر 6 اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی شادی کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے ہر مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ امہات المؤمنین ردوان اللہ علیہ کے عظیم مرتبے کے سلسلے میں وارد ان آیتوں پر اچھی طرح غور کرے کثرت ازواج کی حکمت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورة الاحزاب آیت نمبر اکیس اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور آپ کے افعال و اعمال شریعت کے اہم مصادر میں سے ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایسے افراد کی موجودگی ضروری ہے جو آپ کے افعال اور اعمال نقل کریں اور امت تک پہنچائیں یہی تعدد زوجات کی سب سے بڑی حکمت ہے تاکہ آپ کے زمانے کی مومن عورتوں کے ذریعے خاندانی اور ازدواجی زندگی کے احکام نقل کیے جائیں اور ان کے بعد قیامت کے دن تک کے لیے یہ احکام نقل ہوتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعہ ازواج متحرات ہر زمانے کی مومن عورتوں کے لیے بہترین نمونہ بن جائیں اللہ کے فضل و احسان سے یہ مقصد حاصل ہوا بس امہات ہر مومن عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے یہ بھی تعدد زوجات کی حکمتوں میں سے ہے ان امہات میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والوں میں جلیل القدر مرتبہ اور مقام رکھتی ہے اسلام کے مرکز اور گہوارے میں عرب قبائل اور خاندانوں کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ دعوت اسلامی کے کام میں آسانی ہو مثلا آپ نے حضرت جوائریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی جو شادی پورے بنو مستلق کے اسلام لانے کا سبب بنی اپنے ساتھی اور اصحاب کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے اور ان میں اضافہ کرنے اور ان کو عزت و شرف سے سرفراز کرنے کے لیے بھی تعدد ازواج کی ضرورت تھی مثلا آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کی اسی طرح آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا داماد بنا کر ان کی عزت افزائی کی بعض عورتوں سے شادی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی حکم شرعی بیان کیا جائے مثلا حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کا مقصد یہ تھا کہ جاہلی رسم منہ بولے بیٹے کے احکام کو باطل قرار دیا جائے بعض امہات کے ساتھ اس لیے بھی شادی کی کہ ان کے مخصوص حالات تھے اور وہ معاشرتی پریشانیوں میں مبتلا تھی مثلا حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کی جن کے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے تھے اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ شادی کی جن کے شوہر بھی کسی غزوے میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے پاس یتیم اولاد تھیں سیدہ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ اس وقت شادی کی جب ان کے شوہر حبشہ میں مرتد ہو گئے اور وہی مقیم ہو گئے ان سبوں کے ساتھ شادی کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں مستشرقین اور ان کے ہم نواؤں کے کہنے کے مطابق اگر ان شادیوں کا مقصد اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقرہ یا کمسن لڑکیوں سے شادی کرتے لیکن تمام ازواج متحرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ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 الجاهلية العولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وادکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا سورة الاحزاب آیت نمبر 32-34 اے نبی کی بیویو تم معمولی عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو بشرتے کہ تم تقوی اختیار کرو تو تم بولنے میں نزاکت نہ کرو اس سے ایسے شخص کو غلط خیال ہونے لگتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے اور بہترین بات کہو اور تم اپنے گھروں میں رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح نہ پھرو نمازوں کو قائم کرو زکاة دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ ایک گھر والوں تم سے گندگی کو دور کرے اور تم کو پاکیزہ بنا دے اور تم ان آیات اور اس حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے بے شک اللہ رازدان اور بڑا باخبر ہے ان آیتوں کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ تطہیر پاک بنانے کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی شامل ہے یہ کیسے نہیں ہو سکتا جبکہ یہ آیتیں انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے نمبر دو مومنین کی ماؤں کا مرتبہ ان کو حاصل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے احترام اور ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہونے میں ان کو مومنین کی مائیں بنایا ہے آج کی صحبت کا شرف اس کے علاوہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم سورة الاحزاب آیت نمبر 6 نبی مؤمنین سے ان کے نفس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں نمبر 3 دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چھوڑ کر امہات المؤمنین نے اللہ اس کے رسول اور آخرت کا انتخاب کیا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ اپنے پاس ان کے لیے عجر عظیم تیار کر کے رکھ دیا ہے یا قل ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها امتعکن صراحا جمیلا ونطن تردن اللہ و رسول آخرت فعین اللہ مبسنا اجرن عظیم سورة الحضاب آیت نمبر 28 تا 29 اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دیتا ہوں اور تم کو بہتر طریقے پر رخصت کرتا ہوں اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو سن لو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کو اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے یہ بات معلوم ہی ہے کہ ان امہات نے اللہ اور رسول کا انتخاب کیا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی نمبر چار ان کو اطاعت اور عمل صالح پر دگنا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا عَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَعَاتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا سورة الاحزاب آیت نمبر اکتیس اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے نمبر پانچ شرافت عزت اور بلند مقام و مرتبے میں امہات المومنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع اللذی فی قلبه مرض وقولن قولا معروفا سورة الاحزاب آیت نمبر 32 اے نبی کی بیویو تم بعمولی عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو بشرتے کہ تم تقوی اختیار کرو تو تم بولنے میں نزاکت نہ کرو اس سے ایسے شخص کو غلط خیال ہونے لگتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے اور بہترین بات کہو نمبر 6 اللہ عز و جل نے امہات المؤمنین کو ان کے گھروں میں تلاوت قرآن اور حکمت کی باتوں کے نزول کی وجہ سے عزت سے سرفراز کیا ہے جو ان کی جلالت شان اور علو مرتبہ پر دلالت کرتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا سورة الاحزاب آیت نمبر چونتیس اور تم ان آیات اور اس حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے بے شک اللہ رازدان اور بڑا باخبر ہے نمبر سات امہات المؤمنین کو دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کا شرف حاصل ہے ازواج متحرات کے خصوصی فضائل نمبر ایک خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزاد بن قصی قصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے المؤمنین میں حضرت خدیجہ اپنے والد کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصب میں دوسری سب سے قریبی رشتے دار ہیں قصی کی اولاد میں سے آپ نے ان کے علاوہ صرف ام حبیبہ ابو سفیان کے ساتھ شادی کی ہے حضرت خدیجہ کا شمار نصب کے اعتبار سے قریش کے متوسط خاندان میں ہوتا ہے آپ بڑی باعزت اور مالدار عورت تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال کی تھی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شادی حالہ بن نباش بن زرارہ تمیمی کے ساتھ ہوئی تھی جن کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لے آئی اور دعوتی کاموں میں آپ کا تعاون کیا یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں پر ان کو فضیلت دیتے تھے سوائے ابراہیم کے آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئی ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی جب ہجرت سے تین سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی کی حضرت خدیجہ کے جلیل القدر فضائل اور عظیم مناقب ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں نمبر ایک آپ کا شمار سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی پر سب سے پہلے ایمان لے آئی ان کو اس کا اجر ملے گا اور ان کے بعد ایمان لانے والے ہر شخص کا اجر ملے گا نمبر دو ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے اڑتیس سالوں میں سے پچیس سال تک آپ کی زوجیت میں تن تنہا رہی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تہائی زندگی ان ان کے کے ساتھ ساتھ گزری نمبر تین رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی محبت خداوندی تھا نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے تذکرہ کرتے تھے ان کا ذکر خیر کرتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت اور مودت کے تعلقات کو بیان کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی مجھے حضرت خدیجہ پر آئی کیونکہ آپ ان کا تذکرہ کثرت سے کیا کرتے تھے حالانکہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں نمبر پانچ وہ امت محمدیہ کی سب سے بہترین عورت ہیں امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا بہترین عورت مریم ہے اور بہترین عورت خدیجہ ہے نمبر چھ اللہ کی طرف سے سلام اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت جہاں نہ شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی تھکن امام بخاری اور امام مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہیں ان کے ساتھ سالن کا ایک برتن ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے پروردگار کی طرف طرف سے سے اور میری ان کو سلام کہیے اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت دیجیے جہاں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی تھکن ہوگی نمبر سات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بدن سے اولاد عطا فرمائی ان کے علاوہ کسی دوسرے کے بطن سے اولاد نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ان کے بطن سے اولاد عطا فرمائی جبکہ ان کے علاوہ سے اولاد نہیں دی نمبر دو بنت زمعہ ابن قیس ابن عبد شمس ابن عبد ود بن نصر ابن مالک ابن حسل بن عامر ابن لوائی ابن غالب بن فہر ان کی ماں شموس بنت زید ابن عمرو انصاریہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شادی سقران ابن عمر سے ہوئی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں اور ان سے حضرت ابن عباس یحییٰ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارہ نے روایت کی ہے مکہ میں بہت پہلے ہی اسلام قبول کیا انہوں نے اور ان کے شوہر نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی وہیں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا یہ پہلی عورت ہیں جن کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی مکہ ہی میں یہ شادی ہوئی اس کے بعد تقریباً چار سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی صرف ہی آپ کی اس مدت کے دوران بیوی تھی یہ بڑی محترم اور شریف عورت تھی ان کی وفات راجہ قول کے مطابق حضرت عمر کے عہد خلافت کے آخری سالوں میں پچپن ہجری کو ہوئی حضرت سودا کے فضائل اور مناقب نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کی آپ خواہش مند اور حریص تھیں اسی وجہ سے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہدیہ کر دی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اور محبت حاصل ہو اور جنت میں آپ کی بیوی بن کر رہیں ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت سودا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے رجوع کر لیں میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے مردوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے آپ کی بیوی میں اٹھایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے اس سے رجوع کر لیا امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ سودہ بنت زمعہ نے اپنی باری عائشہ کو ہبا کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ان کا دن اور سودہ کا دن گزارتے تھے نمبر دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا کی کہ وہ رہن سہن میں ان کی طرح بن جائیں امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے سودا کے مقابلے میں کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا کہ ہر چیز میں جس کی طرح ہونا مجھے محبوب ہو نمبر تین عائشہ بنتی ابو بکر صدیق ابو بکر کا نام عبداللہ ابن عثمان تیمی قریشی ہے ان کی کنیت ام عبداللہ ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اپنی کنیت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے کے نام پر کنیت رکھو چنانچہ انہوں نے ام عبداللہ کنیت رکھی عبداللہ کے والد زبیر عوام ہیں اور ان کی ماں اسما بنت ابو بکر ہے حضرت عائشہ کی ماں کا نام ام رومان بنت عامر کنانیا ہے نبوی کے چار سال بعد ان کی کی پیدائش ہوئی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے چھ سال عمر میں ان کے ساتھ شادی کی اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی دوسری باقرہ لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کی ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی وہ حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں فقہ کی سب سے بڑی ماہر ہیں اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے پاس فتویٰ پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی ان کی وفات سترہ رمضان المبارک اٹھاون ہجری کو ہوئی ابو وریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات کو جنت البقی میں ان کی تدفین عمل میں آئی حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں نمبر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی امام بخاری نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل لشکر کا امیر بنا کر بھیجا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے دریافت کیا آپ کا سب سے محبوب کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے دریافت کیا مردوں میں آپ نے جواب دیا اس کے والد نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے پہلے ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں تین راتوں تک تم کو دکھایا گیا جبریل ریشم کے کپڑے میں تم کو لے کر میرے پاس آئے اور کہا یہ تمہاری بیوی ہے میں نے تمہارا چہرہ کھول کر دیکھا تو وہ تم تھی میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو پورا کرو نمبر تین جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اپنا سلام کہلوایا امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا عائشہ یہ جبریل ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں میں نے کہا ان پر اللہ کی سلامتی رحمت اور برکت ہو آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی نمبر چار اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر میں میں تھے یہ خصوصیت امہات المومنین سے کسی اور کو حاصل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے سلسلے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ کی قسم اس کے علاوہ تم میں سے کسی عورت کے بستر میں وہی نازل نہیں ہوئی نمبر پانچ جب اللہ کے رسول اور دنیاوی زندگی کے درمیان انتخاب کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے دو میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا کل ازباجی کا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا فتح علیہ امتنہ و اسر صلاحا جمیلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا سورة العذاب آیت نمبر 28-29 اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ معلومات دیتا ہوں اور تم کو بہتر طریقے پر رخصت کرتا ہوں اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہتی ہو تو سن لو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کو اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے کہا حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا بقیہ ازواج متحرات نے بھی انہی کی پیروی کی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے کہا میں کس سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں اللہ اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے میری طرح ہی کیا نمبر چھ ان کی وجہ سے بہت سی قرآنی آیتیں نازل ہوئیں جن میں سے بعض ان کی شان میں ہے اور بعض پوری امت کے لیے ہیں آپ کی شان میں نازل ہوئی آیتیں مندرجہ ذیل ہیں واقعہ افق میں آپ پر لگائے گئے الزامات سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بری کر دیا اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل آیتیں نازل فرمائی ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم جن لوگوں نے عائشہ پر یہ الزام لگایا ہے وہ تمہی میں سے چند لوگ ہیں اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے ان میں سے ہر شخص کو جتنا جس نے کیا تھا اس کا گناہ مل گیا اور ان میں سے جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے اس کو سخت سزا ہوگی سے الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مما یقولون لحم مغفرت ورزق کریم سورة النور آیت نمبر گیارہ تا چھبیس گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے صاف ستھری عورتیں صاف ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو منافقین کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی جنت ہے وہ آیتیں جو ان کی وجہ سے نازل ہوئیں اور وہ پوری امت کے لیے عام ہے وہ مندرجہ ذیل ہے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آسمان سے ایک ہار آریتن لیا جو کھو گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو اس ہار کی تلاش میں روانہ کیا راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس بارے میں شکایت کی جس کے نتیجے میں اس موقع پر تیمم کی آیت نازل ہوئی اس پر اسید ابن خزیر نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ کی قسم جب بھی تم کو کسی ناپسندیدہ چیز سے واسطہ پڑا تو اللہ نے تمہارے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بنایا اور اس میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھی نمبر سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ عائشہ کے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی باہو میں انہی کے کے باری دن ہوئی اور دنیا کے آخری لمحات میں اور آخرت کے ابتدائی لمحات میں اللہ نے ان دونوں کے تھوک کو جمع کر دیا اور انہی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت میں اپنے سینے سے آپ کو ٹیک لگائے الرحمن کے پاس ایک تازہ مسواک تھی جسے وہ مسواک کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھور کر دیکھا تو میں نے ان سے مسواک لیا اور ان کو خوب چبایا اور اس کو خوب چبایا اور بہترین بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے اس سے مسواک کیا نمبر آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ عائشہ جنتی ہے امام بخاری نے قاسم ابن محمد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس آئے اور فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس سچی جانشی ہو کر جا رہی ہو ابن عباس کا قطعیت کے ساتھ ان کو جنتی کہنا اپنی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے ہی ہوگا امام بخاری اور ترمیزی نے عبداللہ ابن زیاد اسدی سے روایت کیا ہے اور ترمیزی نے اس کو صحیح کہا کہ انہوں نے کہا میں نے عمار کو فرماتے ہوئے سنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے نمبر نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کی عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیثوں کو روایت کیا ہے جن کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہے ان کے علم و کمال کا یہ عالم تھا کہ کبار صحابہ ان سے رجوع ہوتے تھے اور فتویٰ دریافت کرتے تھے نمبر چار حفصہ عمر ابن الخطاب ادبی قرشی یہ عبداللہ ابن عمر کی اللاتی بہن ہے ان کی ماں عثمان ابن ابن وہاب ابن خدافہ کی بہن زینب بنت مدعون ہے ان کے پہلے شوہر خنیس بن حدافہ بدری کے مدینہ میں انتقال ہونے کے بعد تین ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی یہ بڑی روزے دار اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی عورت تھی ان کی پیدائش بھی ست نبوی کے پانچ سال پہلے ہوئی اور وفات شابان پینتالیس ہجری میں ہوئی حضرت حفصہ کے فضائل و مناقب نمبر ایک اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت مدینہ سے مشرف ہوئی روایت کیا ہے کہ خنیس ابن نے حفصہ بنت عمر کے ساتھ شادی کی کی وہ انہی زوجیت میں تھی اور ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی نمبر دو بہت زیادہ روزے رکھتی تھیں اور بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتی تھیں اور وہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی تبرانی نے قیس زید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک طلاق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اندر داخل ہوئے تو انہوں نے پردہ کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور نمازیں پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہے نمبر تین جب حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو ابو بکر کی وفات تک انہی کے پاس رہی پھر حضرت عمر کے عہد خلافت میں ان کے پاس آیا پھر عمر کے وفات کے بعد حفصہ کے پاس رہا جب حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا گیا تو اس مصحف سے تعاون لیا گیا اور اس کے بعد انہی کے پاس لوٹا دیا گیا ان کی وفات مدینہ میں پینتالیس کو ہوئی نمبر پانچ زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ ابن عمر ابن عبد مناف ابن حلال ابن ابن عامر ہلالیہ ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی اور ان پر صدقہ کیا کرتی تھی ان کے شوہر عبداللہ ابن جہش جنگ عہد میں شہید ہو گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی حفصہ کے بعد زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی آپ کے ساتھ صرف دو یا تین مہینے رہی پھر ان کا انتقال چار ہجری کو ہوا ان کے الگ سے مناقب اور فضائل نہیں ملتے لیکن ان کے حق میں جو عام فضائل وارد ہوئے ہیں ان میں حضرت زینب بھی شامل ہے جو ان کی افضلیت کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی یہ خصوصیت صرف انہی کو حاصل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت خدیجہ اور ان کے علاوہ کسی اور بیوی کی وفات نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے حق میں رحمت ہے نمبر 6 ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ حضیفہ مخزومیہ قرشیہ ان کے والد کا لقب زیادہ رقب تھا کیونکہ وہ بڑے سخی تھے اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والا کوئی اپنے ساتھ توشہ نہیں لیتا تھا ان کی ماں کا نام آتکہ بنت عامر کنانیہ ہے جن کا تعلق بنو فراز سے ہے ان کے شوہر اور چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبد کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی انہوں نے ابو سلمہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی پھر مدینہ بھی ساتھ میں ہجرت کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی مسافر عورت ہیں جو مدینہ میں داخل ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت اور شریف نصب عورت تھی راجہ قول کے مطابق ازواج متحرات میں سب سے اخیر میں ہجری کو ان کی وفات ہوئی ام سلمہ کے فضائل و مناقب نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان کے حق میں دعا کی امام مسلم نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابو بلتع کو میرے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا تو میں نے کہا میری ایک بچی ہے اور میں بڑی باغیرت عورت ہوں آپ نے فرمایا اس کی بچی کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچی کو اس سے بے نیاز کر دے اور اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کی غیرت کو ختم کر دے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ جنتیوں میں سے ہے امام احمد نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ پر کالی چادر ڈھانپی پھر فرمایا اے اللہ میں اور میرے گھر والے تیری طرف نہ کی جہنم کی طرف وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اور میں آپ نے فرمایا اور تم نمبر تین سلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی حکمت اور حسن تدبیر واضح اور نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکار کر کہا لوگوں قربانی کرو اور بال مڑھاؤ راوی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے لوگوں کو دوبارہ پکارا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا پھر آپ نے یہی بات پکار کر کہی پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور ام سلمہ کے پاس آئے اور فرمایا ام سلمہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ان کے غم کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بات مت کیجیے آپ کی قربانی کا جانور جہاں ہے وہاں جائیے اور اس کو ذبح کیجیے اور اپنا سر مڑھائیے اگر آپ اس طرح کریں گے تو لوگ بھی ایسا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کسی سے بات نہیں کی یہاں تک کہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس آئے اور اس کی قربانی کی پھر آپ بیٹھ گئے اور اپنے بالوں کو مڑھایا یہ دیکھ کر لوگ قربانی اور حلق کرنے لگے راوی کہتے ہیں کہ جب مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئی اس مشورے سے واضح طور پر اللہ کی طرف سے ام سلمہ کو عطا کردہ عقل اور حسن تدبیر کا پتہ چلتا ہے نمبر سات زینب بنتی جہش بن رباب بن یعمر اسدی بنو عبد شمس کے حلیف یہ اولین ہجرت کرنے والوں میں سے ہے ان کی ماں امیمہ بنت عبد المطلب بن حاشم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تین یا پانچ ہجری کو شادی کی اس سے پہلے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ثابت کے ساتھ ہوئی تھی جن کو ابن محمد پکارا جاتا تھا اسی موقع پر اپنے منہ بھولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کا مسئلہ پیش آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید ابن ثابت کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اسی وجہ سے ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو منقطع کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی ان کے باپو کے نام کے ساتھ ان کو پکارو یہ اللہ کے نزدیک راستے کی بات ہے پھر زینب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا کے اللہ تعالی نے اس حکم کو معقد کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی ادعوہم ہوا اقصت عند اللہ سورة الاحزاب آیت نمبر پانچ ان کے باپو کے نام کے ساتھ ان کو پکارو یہ اللہ کے نزدیک راستے کی بات ہے اس واقعے کے سلسلے میں یہ بھی آیت نازل ہوئی فلما قضا زید منها وطرم زوجنا کہا سورة الاحزاب آیت نمبر سینتیس پس جب زید کا ان سے جھی بھر گیا تو ہم نے آپ کی شادی ان کے ساتھ کر دی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دین تقوی اور سخاوت میں عورتوں کی سردار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے انہی کی وفات بیس ہجری کو ہوئی زینب بنت جہش کے فضائل و مناقب نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی اپنی نبی کے ساتھ خود کرائی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ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 کی شادی اس کے ساتھ کر دی تاکہ مومنین کے لیے اپنے بھولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی تنگی نہ ہو جب ان سے ان کا جھی بھر جائے اور اللہ کا یہ حکم ہونے والا ہی تھا اپنی اس خصوصیت اور امتیاز کی وجہ سے حضرت زینب ازواج متحرات پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی تم لوگوں کی شادی تمہارے گھر والوں نے کرائی اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کرائی نمبر دو ان کی شادی آیت حجاب کے نزول کا سبب ہے امام بخاری نے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا جب زینب کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ گھر میں تھی آپ نے کھانا پکوایا اور لوگوں کو مدعو کیا لوگ بیٹھے باتیں کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے اور واپس آتے وہ بڑی دیر سے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا تعمتم فانتشروا ولا مستعنسين لحديث إن ذلكم يعذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان ان تنكحوا ازواجه من بعده كان عند الله عظيما سورۃ الاحزاب ایت نمبر 53 اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو مگر یہ کہ تم کو کھانے کی اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو لیکن جب تم کو بلایا جائے تو چلے جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر بیٹھے نہ رہو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاک رہنے کا ذریعہ ہے اور تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی شادی کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے اس آیت کے نزول کے بعد پردہ فرض کیا گیا اور لوگ گھر سے واپس ہو گئے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں صدقہ کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ان کی تعریف کی ہے امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے وہ کہتی ہیں کہ ازواج اپنا اپنا ہاتھ پھیلا کر دیکھا کرتی تھی کہ ان میں سے کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے سے سے سب لمبا ہاتھ ہاتھ زینب کا تھا کیونکہ وہ اپنے کی محنت کماتی اور صدقہ کرتی نمبر چار حضرت زینب کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں فرمایا میں نے دین میں سب سے بہتر اللہ کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی سب سے سچی سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی اور اس کام میں سب سے زیادہ خود کو کھپانے والی جس کا وہ صدقہ کرتی ہے اور اللہ سے تقرب حاصل کرتی ہے زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا نمبر آٹھ ابن زرار ابن حبیب ابن خزیمہ خزائیہ مستلقیہ بنو مستلق کی جنگ غزوہ مریسیہ میں پانچ یا چھ ہجری کو گرفتار ہوئی اور ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی جنہوں نے جوائریہ کے ساتھ آزادی کا معاہدہ مقاتبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاتبہ کی رقم ادا کی اور اس کے ساتھ شادی کی آپ سے پہلے ان کی شادی مصافح ابن صفوان کے ساتھ ہوئی تھی جو اس معرکے میں قتل ہوئے جوائریہ کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے خاندان کے سو قیدیوں کو آزاد کر دیا اپنی قوم پر ان کی بڑی عظیم برکت تھی ان کی وفات پچاس ہجری کو ہوئی کے فضائل و مناقب نمبر ایک حضرت سے اللہ کی عبادت اور ذکر کرتی تھی امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت جوائریہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے ان کے پاس سے نکلے جبکہ وہ اپنی عبادت گاہ میں تھی پھر آپ چاشت کے بعد واپس آئے تو وہ اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم ابھی تک اسی حالت میں ہو جس پر میں تم کو چھوڑ گیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے تین مرتبہ چار کلمات ایسے کہے ہیں کہ اگر صبح سے جو تم نے کہا ہے ان کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ کلمات وزنی ہوں گے سبحان اللہ و بحمدی عدد خلق و ردا و زنت عرشی و مداد کلماتی نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو رکھا جبکہ ان کا نام برہ تھا نمبر نو ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سخر ابن حرب ابن امیہ بن عبد شمس ابن عبد مناف امویہ ان کی ماں صفیہ بنت ابو العاص ابن امیہ ہیں بیست نبوی سے سترہ سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی اپنے شوہر عبید اللہ ابن جہش اسدی کے ساتھ اسلام قبول کیا اور ان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں حبیبہ کی پیدائش ہوئی ان کے شوہر نے حبشہ میں نصرانیت قبول کی لیکن یہ دین اسلام پر جمی رہی پھر مدینہ ہجرت کر آئی اللہ نے پہلے شوہر کے بدلے امت کے بہترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا یہ ازواج متحرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی رشتہ دار ہیں دونوں کا رشتہ عبد مناف پر جا کر ملتا ہے ان کی وفات چوالیس ہجری کو ہوئی ام حبیبہ کے فضائل و مناقب نمبر ایک جب ان کے والد ابو سفیان مسلمانوں اور قریش کی صلح کی مدت بڑھانے کے لیے مدینہ آئے تو ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی عزت اور احترام میں اپنے والد کو اس پر بیٹھنے نہیں دیا کیونکہ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے نمبر دو حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ میں یہ بھی تھی نمبر دس صفیہ بن ہوئی ابن اختب بن سعیہ ان کا تعلق مدینہ یہودی قبیلے بنو نذیر سے ہے اور یہ ہارون عمران کی نسل سے ہیں اسلام لانے سے پہلے سلام ابن مکشم ان کے شوہر تھے ان کے انتقال کے بعد کنانہ ابن ابو الحقیق نے ان کے ساتھ شادی کی جو جنگ خیبر میں قتل ہوا اور یہ گرفتار ہو کر دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی دہیہ قلبی نے ان کے ساتھ مکاتبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبہ کی رقم ادا کی اور آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کی اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا ان کی وفات باون ہجری کو ہوئی صفیہ سفیہ کے فضائل اور مناقب نمبر ایک نبی کی بیوی نبی کی بیٹی اور نبی کی بھتیجی امام تنویزی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ صفیہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حفصہ نے ان کے سلسلے میں یہ کہا یہودی کی بچی یہ سن کر صفیہ رو پڑی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھی آپ نے دریافت کیا تم رو کیوں رہی ہو انہوں نے کہا حفصہ نے میرے سلسلے میں کہا ہے کہ میں یہودی کی بچی ہوں آپ نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو تمہارے چچا نبی ہے اور تم نبی کی بیوی ہو پھر وہ کس چیز میں تم پر فخر کرتی ہے پھر فرمایا اللہ سے ڈرو نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچی کہا ہے جب مرض الموت میں حضرت صفیہ نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے کہ جو بیماری آپ کو لاحق ہے وہ مجھے ہو دوسری ازواج متحرات نے گھور کر ان کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو معیوب سمجھا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے وہ سچی ہے نمبر گیارہ میمونہ حارث ابن حزن ابن عامر ابن سعسع ہلالیہ ان کی ماں کا نام ہند ہے پہلے ان کی شادی مسعود ابن عوف ثقفی سے ہوئی پھر دوسری شادی ابو رحم ابن العزا سے ہوئی جس کا انتقال ہو گیا تو مائمونہ کے وکیل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح پڑھایا مکہ سے قریب مقام صرف میں ان کے ساتھ شب زفاف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں سن سات ہجری کو عمرت القضاء کے موقع پر ان کے ساتھ شادی کی مائمونہ کے فضائل و مناقب نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ ان کی بہن ام فضل بنت حارث ان کی بہن سلمہ بنت حارث حمزہ کی بیوی اور ان کی کی بہن اسما بنت امیس یہ سب مومن بہنیں ہیں نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھا حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میری خالہ میمونہ کا نام برہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھا امہات المؤمنین کی دعوتی سرگرمیاں اللہ کی طرف سے دعوت دینا امہات المؤمنین کا سب سے بلند مقصد تھا کوئی بھی حدیث ان کو معلوم ہوتی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کام کرتے ہوئے دیکھتی تو جیسے سنا ہے یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی ہو بہو تبلیغ شروع کرتی کیونکہ ان کو اللہ کے نبی کا یہ قول ہر وقت یاد رہتا تھا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاد اور آباد رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے تو بالکل اسی طرح دوسرے تک پہنچائے کیونکہ کبھی سننے والے کے مقابلے میں اس کو بات زیادہ یاد رہتی ہے جس تک پہنچائی جائے ازواج متحرات کو وسعت علم اور تفقق فی الدین میں امتیاز حاصل تھا چنانچہ فقہا نے ان سے ایسے احکام سیکھے جو تمام لوگوں کے لیے نافع ہیں سیرت کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امہات المومنین نے دوسروں کو نصیحت کرنے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے فریضے کی انجام دہی میں اپنا کردار ادا کیا اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ابتدائی وہی کے وقت اللہ کی طرف دعوت کی کامیابی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو دلاسہ دیا اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لے آئی اور اپنے مال اور اپنی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ بہترین بیوی تھی جس نے ابتدائی وہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور اس نے مجھے اس وقت اپنے مال میں شریک کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اللہ کا دین پھیلانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تعداد میں حدیثوں کو یاد کیا تاکہ ان کو لوگوں میں عام کریں چنانچہ فقہا علماء اور اکثر لوگوں نے ان سے قصد فیض کیا اور ان سے بہت سے احکام و آداب کو نقل کیا یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان سے ایک چوتھائی احکام شرعیہ منقول ہے صحابہ اور تابعین علماء نے حضرت عائشہ اور ان کے علم کی تعریف کی ہے مسروق فرماتے ہیں میں نے اکابر صحابہ میں کئی شیوخ کو حضرت عائشہ سے فرائض کے بارے میں سوال کرتے ہوئے دیکھا جب مسروق حضرت عائشہ سے کوئی روایت نقل کرتے تو کہتے مجھے صدیقہ بنت صدیق اللہ کے محبوب کی چہیتی سات آسمانوں کے اوپر سے برعت کردہ شخصیت نے مجھے بتایا جس کی میں نے تکزیب نہیں کی عطا ابن ابو رباح فرماتے ہیں عائشہ تمام لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ عالمہ اور سب سے بہترین صاحب تھی ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے فقہ طب اور شعر کے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا عبداللہ ابن عبید ابن عمیر نے فرمایا اس پر وہی شخص غمگین ہوگا جس کی وہ ماں ہے یعنی ہر مسلمان ان کے انتقال پر غمگین ضرور ہے آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک واقعہ یہ منقول ہے کہ حضرت حفصہ ابن ابو بکر آپ کے پاس آئی جس کے جسم پر پتلی اوڑھنی تھی جس سے ان کی پیشانی جھلک رہی تھی حضرت عائشہ نے اس اوڑھنی کو پھاڑ دیا اور فرمایا اللہ نے سورہ نور میں جو نازل فرمایا ہے کیا تمہیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے پھر دوسری اوڑھنی منگائی اور اس کو پہنایا وہ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی تھی عورتوں اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح وضو کرو اپنی نماز قائم کرو اور اپنی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو اور پسند اور ناپسند میں اپنے شوہروں کی اطاعت کرو اور ان کی بات مانو وہ فرمایا کرتی تھی عورت پر اللہ کا خلیفہ اور نائب اس کا شوہر ہے جب اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہوگا تو اللہ اور اس کے فرشتے اس سے ناراض ہوں گے کیونکہ وہ شوہر کو اپنی پسند پر مجبور کر رہی ہے ان کے اقوال ذرین میں سے یہ بھی ہے بیوی پر شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا بستر لازم پکڑے اور اس کی ناراضگی سے بچی رہے اور اس کو راضی کرنے والی چیزوں کی تلاش میں رہے اس کی کمائی کی حفاظت کرے اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے اور اپنی ذات میں اس کی حفاظت کرے یعنی اپنی ذات میں خیانت نہ کرے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہر مومن مرد اور عورت کے لیے عالمہ عاملہ واعظہ اور خیر خواہی کرنے والی کا مقام حاصل ہے انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی ہر چیز سے اپنے کان اور آنکھوں کی حفاظت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں واقعہ عفق کے موقع پر دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں اپنے کانوں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوں مجھے ان کے بارے میں خیر ہی معلوم ہے ام المؤمنین مائمونہ بنت حارث نے فقی احکام سے متعلق بعض حدیثوں کو امت میں منتقل کیا ہے مثلا یوم عرفہ میں لوگوں کو شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں مائمونہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا جبکہ آپ ابھی اپنی جگہ کھڑے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کو پیا انہوں نے غسل جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روایت کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار امت کے خیر خواہوں اور واعظوں میں ہوتا ہے اللہ ان سے اور باقی تمام امہات المؤمنین سے راضی ہو جائے آمین امہات المؤمنین کے سلسلے میں چند عام معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا انتقال آپ کے وفات کے بعد ہوا صرف حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا سب امہات المؤمنین کی تدفین جنت البقی میں ہوئی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین مکہ میں حجون کے مقام پر ہوئی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین مقام تنعیم سے قریب مقام صرف میں ہوئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف گزاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بیویاں باپ کی طرف سے آپ کے ساتھ نصب میں ملتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں ام حبیبہ خدیجہ ام سلمہ عائشہ حفصہ سعودہ زینب بنت بنت جہش زینب خزیمہ اور صرف زینب بنت جہش کا نصب ماں اور باپ دونوں واسطوں سے آپ کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب ہے اور والد کی طرف سے نصب خزیمہ بن مدرکہ ابن الیاس سے جا کر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ جہش کا نام خود رکھا جبکہ ان میں سے ہر ایک کا نام برہ تھا آپ کے ساتھ شادی سے پہلے زینب بنت صفیہ میمونہ اور خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو دو شادیاں ہو چکی تھیں ازواج متحرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باقرہ تھی کثرت روایت حدیث کے اعتبار سے امہات المؤمنین کی ترتیب نمبر ایک صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان سے دو ہزار دو سو دس حدیثیں مروی ہیں ان میں متفق علیہ روایتیں ایک سو چوہتر ہیں ان کے علاوہ بخاری میں چون حدیثیں ہیں اور مسلم میں نو حدیثیں ہیں امام احمد نے اپنی کتاب مسند امام احمد میں ان سے دو ہزار سے زائد حدیثیں روایت کی ہے نمبر دو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا علامہ زہبی نے لکھا ہے کہ ان کی روایتوں کی تعداد ایک سو ستاسی ہے ان میں سے متفق علیہ روایتیں تیرہ ہے بخاری میں تین روایتیں ہیں اور مسلم میں تیرہ روایتیں ہیں نمبر تین سیدہ بنت حارث رضی اللہ عنہا علامہ زہبی نے لکھا ہے کہ ان سے متفق علیہ سات روایتیں مروی ہیں بخاری نے ان کے علاوہ ایک حدیث روایت کی ہے اور مسلم نے پانچ حدیثیں روایت کی ہے ان کی روایتوں کی مجموعی تعداد تیرہ ہے محقق شیخ عرفان عشاء نے لکھا ہے ان کی روایتیں اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ امام احمد نے ان سے روایت کی ہے ان کی مسند کی ابتدا حدیث ہزار آٹھ سو اٹھاون جلد نمبر دس سے ہوتی ہے اور انتہا چھبیس ہزار نو سو اکیس جلد نمبر دس پر ہوتی ہے اسماع صحابت روات میں لکھا ہے کہ ان سے چھہتر حدیثیں مروی ہے اور اس کتاب کے محقق نے حاشیے میں کہالی کی بات ان کی کتاب اعلام النساء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا مطالع الانوار میں ہے کہ مائمونہ بنت حارث نے سطح حدیثیں روایت کی ہے الکمال فی معرفت رجال میں ہے کہ انہوں نے چھیالیس حدیثیں روایت کی ہے دار قطب الظاہریہ کے شعبہ محفوظات میں اندراج نمبر بتیس کے مجموعے میں ہے کہ انہوں نے انیاسی حدیثیں روایت کی ہے نمبر چار ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما اسماء الصحابت صحابت روایت میں ہے کہ انہوں نے پینسٹھ حدیثیں روایت کی ہے ابن الجوزی نے تلقی اثر میں یہی تعداد بتائی ہے یہی تعداد علامہ زہبی نے بھی بیان کی ہے ان کی مسند میں پینسٹھ حدیثیں ہیں دو روایتیں متفق علیہ ہیں اور ان کے علاوہ ایک روایت مسلم نے نقل کی ہے نمبر پانچ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن حضم نے اسماعی صحابت روایت میں لکھا ہے کہ ان سے ساٹھ حدیثیں مروی ہے ابن جوزی نے بھی تلقی و فحوم اہل الاثر میں یہی تعداد بتائی ہے علامہ زہبی نے کہا ہے بقی ابن مخلب کی کتاب میں حفصہ کی مسند میں ساٹھ حدیثیں ہیں چار حدیثیں متفق علیہ اور امام مسلم نے ان کے علاوہ الگ سے چھ حدیثیں نقل کی ہے شیخ عرفان عشاء نے لکھا ہے امام احمد نے مسند میں ان سے چوالیس حدیثیں نقل کی ہے ابتدا چھبیس ہزار چار سو اڑتالیس سے ہوتی ہے اور انتہا چھبیس ہزار پانچ سو انتیس پر ہوتی ہے نمبر چھ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ابن حضم اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے گیارہ حدیثیں مروی ہیں شیخ عرفان عشاء نے لکھا ہے مسند امام احمد میں ان کی مسند حدیث نمبر چھبیس ہزار آٹھ سو تیرہ سے شروع ہوتی ہے اور ستائیس ہزار چار سو تریاسی سے لے کر ستائیس ہزار چار سو چھیاسی پر ختم ہوتی ہے ترمیزی حدیث نمبر اکیس سو ستاسی ابن ابی شیبہ حدیث نمبر انیس ہزار اکسٹھ ابن حبان آٹھ سو ستائیس بائحقی سنن کبرا تریانوے اور دس بغوی شرح سنہ چار ہزار دو سو ایک وغیرہ نے ان کی روایتیں نقل کی ہے امن مالک نے معتہ میں بارہ سو اڑسٹھ اور نسائی پینتیس سو نے بھی ان سے روایت کی ہے نمبر سات صفیہ بن حوی ابن اختب رضی اللہ عنہا ابن حضم ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے دس حدیثیں مروی ہیں علامہ زہبی نے لکھا ہے ان سے دس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک متفقن علیہ ہے بخاری میں ان کی حدیث نمبر دو ہزار پینتیس ہے اور مسلم میں دو ہزار ایک سو پچہتر ہے امام احمد نے چھبیس ہزار نو سو ستائیس سے چھبیس ہزار نو سو انتیس تک ان کی روایتیں نقل کی ہے نمبر آٹھ بنت حارس ابن ابو زرار رضی اللہ عنہا ابن حزم اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے سات حدیثیں مروی ہیں یہی تعداد علامہ زہبی نے بھی بیان کی ہے وہ کہتے ہیں ان کی سات حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک بخاری میں ہے اور دو مسلم میں شیخ عرفان عشاء نے یہ اضافہ کیا ہے مستد احمد میں ان کی حدیثیں چھبیس ہزار آٹھ سو سترہ سے شروع ہوتی ہے اور چھبیس ہزار آٹھ سو بیس پر ختم ہوتی ہے اس میں مذکورہ بالا حدیثوں کے علاوہ دوسری حدیثیں ہیں نمبر نو سودہ اللہ عنہ ابن حزم اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے پانچ حدیثیں مروی ہیں بخاری میں ان کی حدیث نمبر 6686 6749 ہے اور مسلم میں حدیث نمبر 1457 ہے مسند امام احمد میں حدیث نمبر 27488 27487 چار ستائیس ہزار چار سو ستاسی ستائیس ہزار چار سو نواسی ہے نسائی میں حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچاسی ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلت اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنما سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے ان تفصیلات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول کی نشر و اشاعت میں ازواج متحرات کی کوششوں کو بیان کیا جائے خلاصہ کلام ہم نے تھوڑی دیر فضائل امہات المؤمنین کا تذکرہ عمبری کیا پس ہم خصوصیت کے ساتھ ازواج متحرات کے اور عمومیت کے ساتھ آل بیت کے خلاف بھڑکائے جانے والے شبہات کے موجع تلاتم کے سمندری سفر میں اس کو زابرہ اور توشہ بنائیں ہماری بچیوں اور بیویوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان فضائل کو سیکھیں عام کریں اور ان سے اپنے گھروں کو آراستہ کریں تاکہ وہ اس حسنہ اور بہترین نمونہ بن جائیں اس طرح ہم امہات المومنین کے حقوق یعنی ان کے احترام و اکرام تعظیم اور تکریم کی تھوڑی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام یہ ہے کہ آپ کی بیویوں کا اکرام کیا جائے